کرشن چندر کی کہانی پالنا میرے ہاتھ میں ایک اینک ہے لوگ اسے اینک کہتے ہیں مگر میرے خیال میں یہ صرف کانچ کے ٹکڑے ہیں جو پلاسٹک کی کمانی میں اس طرح پھنسا دیے گئے ہیں جس طرح سماج کی کمانی میں انسان کی زندگی پھنسا دی جاتی ہے یہ زندگی ٹوٹ سکتی ہے مگر اس کمانی سے باہر نہیں نکل سکتی یہی حال ان کانچ کے دو ٹکڑوں کا ہے مگر پلاسٹک کی کمانی میں پھنسے ہوئے کانچ کے یہ ٹکڑے معمولی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ جب میں انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے وہ سب کچھ جو اس سے پہلے نظر نہ آتا تھا یا موہوم مبہم اور پرسرار دکھائی دیتا تھا پھیلا پھیلا دھندلکوں میں لپٹا ہوا اینک لگانے پر سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگتا ہے جیسے دھند چھٹ گئی ہو غبار دھل گیا ہو اور ہر چیز فوکس میں ہو میرے خیال میں کانچ کے ٹکڑوں کا کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو یہ فائدہ تو ضرور ہے کہ یہ ٹکڑے انسان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں یوں تو ہر انسان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں آنکھوں میں نظر ہوتی ہے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آنکھیں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتا نگاہ ہوتے ہوئے بھی اندھا رہتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے چاروں طرف اونچی دیواریں ہوں اور بیچ میں اندھیرا ہو مگر یہ کانچ کے ٹکڑے بڑے عجیب ہیں یہ دیواروں کے آر پار دیکھ لیتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی کر دیتے ہیں یہ چاہیں تو وقت تھم جائے آگے بہنے لگے یا پیچھے چلنے لگے جب نظر ان ٹکڑوں میں سے گزرتی ہے تو روشنی سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے وہ کبھی تو ساری کائنات کا احاطہ کر لیتی ہے اور کبھی ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے میں ہر روز صبح کا اخبار کانچ کے انہی ٹکڑوں کی مدد سے پڑھتا ہوں مگر ان کا برتاؤ میری آنکھوں سے عجیب سا ہوتا ہے مثلا میں آج صبح کے اخبار میں پردھان منتری کی تقریر پڑھنا چاہتا تھا مگر یہ کانچ کے ٹکڑے شاید کچھ اور ہی پڑھنا چاہتے تھے میں نے جو ہی پردھان منتری کی تقریر پڑھنی شروع کی میری نظر کے نیچے سے اخبار کے الفاظ پھسلنے لگے پگھل کر اپنی شکل کھونے لگے اور بڑے بڑے دائرے بن کر میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے میں نے پریشان ہو کر وہاں سے نظر ہٹا لی سوچا چلو پردھان منتری کی تقریر نہ صحیح کوئی دوسری خبر ہی پڑھیں گے ذرا معلوم کریں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے میں نے اخبار کا صفحہ پلٹا تو میری نگاہ پھسلتے پھسلتے افریقہ کی خبر سے بھی ایک تصویر پر آ کر رک گئی اور کانچ کے ٹکڑے فوکس میں آ گئے یہ افریقہ کے کسی بڑے نیتا کی تصویر نہ تھی یہ دریا گنج کے ایک یتیم خانے کی تصویر تھی جس کے باہر ایک پالنا لٹکا ہوا تھا تاکہ لوگ حرامی بچوں کو کسی گندی موری میں ڈالنے یا کوڑے کرکٹ کے کسی ڈھیر پر پھینکنے کے بجائے اس پالنے میں رکھ جائیں کس قدر عمدہ اور نیک خیال آیا تھا کسی کو جس کسی نے یہ ترکیب نکالی اس کے ذہن رسا کی داد نہ دینا بڑا ظلم ہوگا میں نے پلک جھپکا کر بڑے غور سے اس پالنے کی طرف دیکھا اور پلک جھپکتے ہی میں وہاں موجود تھا پکے رنگ کی ایک عورت اس پالنے میں ایک بچہ رکھ کر اور گھنٹی بجا کر جلدی سے واپس جا رہی تھی ارے ارے ٹھہرو میں نے اس سے چلا کر کہا مگر وہ تیزی سے دوڑی اور نکڑ پر جا کر غائب ہو گئی میں نے پالنے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے میں اس عورت کی طرف دوڑا اور دوسری گلی کے آخری چھور پر اسے جا لیا وہ ہانپتی کانپتی ایک ڈرگ اسٹور کے خالی برآمدے میں بیٹھ گئی مجھے قریب آتے دیکھ کر اس کی گھبراہٹ اور پریشانی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا میں نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنا بچہ اس پالنے میں چھوڑا ہی ہو مگر بالکل قریب پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرا اس پر یوں سوال کرنا ٹھیک نہ تھا کیونکہ وہ عمر کے اس حصے سے گزر چکی تھی جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ بے حد گھبرا چکی تھی اس نے میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور ان پر سر رکھ دیا کس کا بچہ ہے میں نے کڑک کر پوچھا میری بیٹی کا وہ روتے ہوئے بولی کہاں رہتی ہو سر کی دالان کی گلی میں بچے کو واپس لے جاؤ نہیں لے جا سکتی بوڑھی عورت نے روتے روتے اپنا سر اٹھا لیا ابھی تو اپنی بیٹی کو بھی محلے میں واپس نہیں لے جا سکتی لوگ کیا کہیں گے اور برادری کیا کہے گی میری بیٹی کنواری ہے اس کے باپ کو تو بچہ پیدا ہونے کا علم ہی نہیں ہے اسے معلوم ہوگا تو میری بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا اور وہ بدماش کہاں ہے جس نے اس نے اپنا تبادلہ دہلی سے باہر کرا لیا ہے پہلے تو کہتا تھا کہ شادی کر لوں گا پھر چپکے سے تبادلہ کرا کے مدراس چلا گیا تو اسے مدراس میں جا کر پکڑ لو اس پر مقدمہ کر دو کتنی بدنامی ہوگی بیٹا سارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی ذرا سوچو تو میری بیٹی کنواری ہے ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے میں کسی دوسری جگہ اس کی شادی کر سکتی ہوں میں اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ گیا اور اسے بڑے میٹھے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ذرا سوچو تو ماں تم اس بچے کی نانی ہو نانی وہ تمہارا نواسا ہے زندگی بھر شاید تم نے نواسے کو گود میں کھلانے کا خواب دیکھا ہوگا اور آج تم اسے یتیم خانے کے پالنے میں چھوڑ آئی ہو ذرا سوچو ماں تمہاری بیٹی کا بچہ کن حالات میں پلے گا میں تم سے کہتا ہوں ماں تم اس بچے کو واپس لے جاؤ اسے ماں کا پیار دو نانی کا لاڈ اور چاؤ دو اسے بھی تمہارے گھر میں جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہاری بیٹی کو رہا تمہاری بیٹی کی شادی کا سوال سو ہمارا دیش اب جاگ اٹھا ہے آج تمہیں ہزاروں روشن خیال نوجوان ایسے مل جائیں گے جو تمہاری بیٹی کی دردناک داستان سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بڑی اچھی تقریر تھی اس وقت میں خود بھی اس تقریر سے اس قدر متاثر ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میری تقریر سن کر اس بوڑھی عورت کے چہرے پر بھی رونق اور اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک آ گئی اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچ ڈالے اور میری طرف خوشی اور امید سے دیکھتے ہوئے بولی بیٹا کیا تم میری بچی سے شادی کر لو گے میں میں میں ایک دم گھبرا گیا میری بات تو اور ہے میرا مطلب ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے میں نے جھوٹ بول دیا وہ بوڑھی عورت میری طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے اپنے سامنے کسی دوسرے حرامی بچے کو دیکھ رہی ہو وہ بہت دیر تک چپ چاپ دیکھتی رہی پھر جب میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں تو اس نے ایک آہ بھر کر ہائے رام کہا اور وہ اپنے گھٹنوں کو بازوؤں کا سہارا دے کر اٹھی اور میری طرف دیکھے بغیر چپ چاپ وہاں سے چل دی میں پالنے کی طرف پلٹ آیا اور ایک ایسے کونے میں بیٹھ گیا جہاں سے میں تو پالنے کو صاف دیکھ سکتا تھا لیکن کوئی دوسرا مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا مجھے اس بڑھیا کے سوال پر بڑا غصہ آیا تھا اوہ گناہ کوئی کرے اور سزا میں بھگتوں ایش کرے دوسرا اور قیمت چکاؤں میں ایسا احمق نہیں ہوں میں پھر صاحب یہ کہا کہ تو ہے کہ جو کوئی اچھی تجویز سجھائے اسی کے پلے وہ تجویز باندھ دی جائے میرا کہنے کا مطلب تو صرف یہ تھا کہ اس ملک میں سینکڑوں ہزاروں ایسے روشن خیال نوجوان ہوں گے جو میرا مطلب یہ نہیں کہ میں روشن خیال نہیں ہوں مگر میں نے اپنے ذہن میں اپنی ہونے والی بیوی کی جو تصویر بنا رکھی ہے وہ اس لڑکی سے قطعی مختلف ہے لیکن مجھے ان عورتوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا جو ماں بن کر اپنی مامتا کو بھول جاتی ہیں اور اپنے ننھے بچے کو ایک یتیم خانے کے پالنے میں چھوڑ جاتی ہیں میں نے سوچا آج میں دن بھر اس پالنے کی نگرانی کروں گا اور میں دن بھر میں ایک عورت کو بھی شرم دلا کے مجبور کر سکا کہ وہ اپنے بچے کو واپس لے جائے تو میرا دن ضائع نہ جائے گا لیکن مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک نوجوان لڑکی آئی اور گرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک پارسل سا پالنے میں پھینک کر چلی گئی یکایک پارسل رونے لگا میں اس لڑکی کے پیچھے دوڑا وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بھاگی اور گلی کے نکڑ پر ایک سائیکل سوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی آخر دو چار گلیوں سے گھومتی گھامتی وہ سامنے سے پلٹ کر پچھواڑی کی اس سڑک پر آئی جو دریا گنج میں شہر کی پرانی فصیل کے کنارے چلتی ہے وہ بار بار مڑ کر میری طرف دیکھتی جاتی تھی اور میں اس سے پچاس گز کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چل رہا تھا جیسے میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ چہل قدمی کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا ہوں دریا گنج سے باہر نکل کر وہ لڑکی فصیل کے باہر دیوار کے کونے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اس کے سامنے آصف علی مرحوم کا بت تھا نمائش ہو رہی تھی اس لڑکی کے بالکل قریب بائیں طرف ایک گہری کھائی تھی دائیں طرف ایک فلم کا بہت بڑا اشتہار لگا ہوا تھا دل اپنا پریت پرائی میں بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگا کر اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا وہ منہ پھیرے کھڑی تھی ہیلو میں نے آہستہ سے پوچھا پریت پرائی کا نتیجہ کیا نکلا وہ یکایک میری طرف گھومی اور مجھے شولہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی اگر تم نے پیچھا کیا تو میں پولیس سے شکایت کر دوں گی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو اور میری شکایت کر دو اور میں اس لڑکی کی شکایت کر دوں جو ابھی ابھی اپنا بچہ یتیم خانے کے پالنے میں رکھ کر آئی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ثبوت تو ڈاکٹر دیں گے میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے کہا اس کی شرر بار نگاہیں بج سی گئیں جیسے بجلی کا سوئچ ایک دم آف ہو جائے خوبصورت سے چہرے پر اندھیرا سا چھا گیا اس کے پتلے پتلے ہونٹ کانپنے لگے اس نے دھیرے دھیرے پوچھا تم کتنا روپیہ چاہتے ہو میں نے پوچھا تم کتنا دے سکتی ہو ہمارے سامنے سے پولیس کا ایک سنتری ہمیں گھورتے ہوئے گزر گیا وہ بے حد گھبرا گئی بولی چلو موٹر میں چل کر بیٹھو وہاں بات کریں گے تم تو تم موٹر میں آئی ہو میں نے دل ہی دل میں کہا اور اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم دونوں سامنے کا چھوٹا سا پارک کراس کرنے لگے جس میں آصف علی مرحوم کا بت تھا جب میں اس کے ساتھ چل رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ اونچے پورے قد کی لڑکی ہے اور اس کی کمر بڑی دلکشی کے ساتھ لچکتی ہے بالوں سے پھولوں کی مہک آتی ہے اس کی ساڑی کا کپڑا بےحد مہنگا ہے اس کی گاڑی کا ماڈل صرف دو سال پرانا ہے ہم دونوں پارک کراس کر کے سڑک کراس کر گئے اور اس کی موٹر میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئے اس لڑکی نے اندر بیٹھ کر اپنے کانوں کی بالیاں اتاری پھر اپنے ہاتھ کا منقش کنگن اتارا پھر اپنا پرس کھول کر اس میں سے پانچ سو روپئے نکالے اور یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا لو سنبھالو یہ سب اور میری جاں بخشی کرو یہ تو بہت کم ہے میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو اور تم کیا لوگے مغرور اور بدمزاج لڑکی نے ذرا تیز لہجے میں مجھ سے سوال کیا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچے کو واپس لے جاؤ ناممکن ہے میں کنواری ہوں کنواری تو نہیں ہو یوں کہو کہ تم شادی شدہ نہیں ہو اچھا یوں ہی صحیح پھر پھر تم اس شخص سے شادی کیوں نہیں کر لیتی جس سے تمہیں ایسی شدید محبت رہی ہے تم بے حد حسین ہو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تم سے شادی کیوں نہیں کرے گا وہ تو کرنا چاہتا ہے مگر میں نہیں کرنا چاہتی وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی شاید تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا نہیں مجھے اس سے محبت ہے تمہیں اس سے محبت ہے میں حیران ہو کر بولا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کرتی وہ غریب ہے اور میرا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو تم اپنا خرچ کم کر دو یہ ناممکن ہے وہ لڑکی فیصلہ کن لہجے میں بولی میری سب سہیلیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے شادیاں کی ہیں میں بھی ایسا ہی کروں گی میں نئی دلی میں ایک بہت بڑی ملازمت پر کام کرتی ہوں میں ایک غریب آدمی سے شادی کیوں کروں آئی سی میں نے سوچتے ہوئے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ یہ بچہ جو تم دونوں کی محبت کا سمر ہے اس کے باپ کو دے دو مجھے یقین ہے کہ وہ اسے تمہارے پیار کی آخری نشانی سمجھ کر نہیں لوٹائے گا میں اسے یہ بچہ نہیں دے سکتی کیوں کیونکہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے جس سے تمہیں محبت ہے یہ اس کا بچہ نہیں ہے میں حیرت سے بولا تو پھر کس کا بچہ ہے یہ میرے ایک دوست کا بچہ ہے تو یہ تمہارا بچہ نہیں ہے یہ بچہ تو میرا ہے لیکن اس کا نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے اس بچے کا باپ دراصل ایک بزنس مین ہے جو میرا دوست ہے تو تم اس بزنس مین سے ہی شادی کیوں نہیں کر لیتی وہ تمہارا خرچ بھی یقیناً برداشت کر سکے گا اور اس غریب بچے کو اس کا باپ بھی مل جائے گا نہیں میں اس بزنس مین سے بھی شادی نہیں کر سکتی وہ لڑکی انتہائی سکون اور تمانیت سے بولی وہ مجھے پسند نہیں ہے جو تمہیں پسند ہے اس کا یہ بچہ نہیں ہے اور جس کا بچہ ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو تم شادی کرو گی تو کس سے کرو گی تمہارا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے خوبصورت لڑکیوں کے مسئلے بہت جلد حل ہو جاتے ہیں مسٹر وہ ہنسی اور اس کے خوبصورت دانت چند لمحوں کے لیے اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک لبوں میں چمک چمک گئے وہ یقیناً خوبصورت تھی مگر اس کی خوبصورتی نرم گرم اور گداس چیزوں کی یاد نہیں دلاتی تھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر سخت اور چمکیلی چیزوں کا خیال آتا تھا جیسے بلور سونا موتی خوبصورت لیکن سخت اس نے میرا بازو تھپک کر کہا میرے لیے چنتا نہ کرو مجھے ضرور میرے مطلب کا شوہر مل جائے گا ایسا جو میرے غریب عاشق کی طرح خوبصورت ہو میرے دوست بزنس مین کی طرح مالدار ہو اور میری پسند کا بھی ہو اس نے گاڑی کا پٹ کھولتے ہوئے کہا اب تم اپنا مال سنبھالو اور گاڑی سے نیچے اتر جاؤ جلدی کرو میں جم کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اگر ایسا ہے تو تم اس گاڑی سے نیچے اتر جاؤ میں کیوں اتر جاؤں وہ حیران ہو کر بولی وہ اس لیے کہ تم اگر اپنی پسند کی خاطر اپنے بچے کو قربان کر سکتی ہو تو اسی پسند کے لیے تمہیں اس گاڑی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ یہ گاڑی مجھے پسند ہے یہ گاڑی مجھے لکھ دو ورنہ چلو تھانے مسٹر وہ لڑکی ایک دم چیخ کر بولی اور اس نے زور سے میری کلائی پکڑ لی اس نے اپنے لمبے لمبے ناخن زور سے میری کلائی میں گاڑ دیے اور کہا مسٹر میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں مگر یہ گاڑی نہیں دے سکتی اسی گاڑی کے لیے تو میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے میری سب سہیلیوں کے پاس گاڑیاں ہیں سبھی اپنی اپنی گاڑیوں پر اٹلا کر چڑھتی تھیں اور بات بات میں اپنی گاڑی کا روپ جتلاتی تھیں حالانکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ان میں سے دو نے اپنی گاڑیاں بالکل اسی طرح حاصل کی تھیں جس طرح میں نے یہ گاڑی حاصل کی ہے so how kid all right it میں نے بھی اسی بزنس مین سے دوستی کر لی جو دو سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اس گڈی کے لیے تو میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں یہ گاڑی تمہیں دے دوں آر یو نٹس وہ لڑکی مجھ سے بہت خفا تھی اس کا صحیح چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا اور وہ میری طرف ایسی شدید نفرت سے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس سے اس کی کار نہیں اس کی عصمت طلب کی ہو وہ بار بار اپنا نچلا ہونٹ چبا رہی تھی میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ سرد ہو گیا تو اس نے اپنے میری زخمی کلائی سے باہر نکال لیے اپنی پلکیں اپنے رخساروں پر گرا لی اور بڑی کمزور آواز میں بولی یہ گاڑی تو میں نہیں دے سکتی اور جو تم چاہو اب تو میں صرف یہ چاہتا ہوں میں نے جھنجلا کر اس سے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے جسے تمہاری ایسی مائیں بچے نہ جنا کریں ریڈیو جنا کریں ریفریجریٹر جنا کریں لیکن بچے نہ جنا کریں اگر ایسا ہو ہو جائے جائے تو اس دنیا سے حرامی بچوں کی پیدائش کا مسئلہ کسی حد تک حل گا یہ کہہ کر میں نیچے اترا اور اس کی گاڑی کا پٹ زور سے بند کر دیا اور جلدی جلدی وہاں سے چلا گیا شام تک کوئی نہ آیا پالنا خالی ہی رہا رات کا اندھیرا بڑھتا گیا دل کا سناٹا گہرا ہوتا گیا گلی کے سیاہ اور پھٹے ہوئے ہوٹوں میں بجلی کے دو چار میلے اور پیلے کمکمے مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے جب نو کے قریب مجھے زور کی بھوک لگی تو میں نے واپس گھر چلنے کی ٹھانی اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک میلے کچیلے لبادے میں لپٹی ہوئی ایک منہنی سی عورت اس پالنے کے سامنے رکی دیر تک رکی رہی پھر اس نے جھک کر اپنے لبادے سے کچھ نکالا اور اس پالنے میں رکھ دیا اور پھر دیر تک وہاں کھڑی رہی پھر دھیرے دھیرے واپس ہونے لگی سر جھکائے ہوئے میں اس کے تعقب میں اٹھ کر چلنے ہی والا تھا کہ تاریخ سایوں میں وہ عورت پلٹتی ہوئی دکھائی دی واپس آ کر اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اپنے گلے سے لگایا اور واپس چل دی مگر گلی کے موڑ پر پہنچ کر وہ پلٹی اس نے واپس آ کر اپنے بچے کو پھر پالنے میں رکھ دیا اور گلی سے باہر بھاگ گئی سنگھ بردرس کے موٹر مرمت کرنے والے گیراج کے عقب سے جو راستہ لال قلعے کو جاتا ہے ادھر جاتے ہوئے میں نے پیچھے سے اس کا لبادہ کھینچ لیا یکایک میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ جسے میں نے عورت سمجھا تھا وہ ایک ادھیڑ عمر کا مرد ہے اس کے چہرے پر کئی دن کی بڑی ہوئی داڑھی تھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں میں نے اس سے درست لہجے میں پوچھا تم کس کا بچہ اس پالنے میں چھوڑ آئے ہو چند لمحوں تک وہ میری طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر وہ میرے پاؤں پر گر گیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو حوالدار صاحب اس نے مجھے سی آئی ڈی کا کوئی آفیسر سمجھا ہوگا وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا میں نے بھی اس کی غلط فہمی کو دور کرنا مناسب نہ سمجھا کس کا بچہ ہے وہ میں نے اس سے پھر سختی سے پوچھا جلدی بتاؤ میرا بچہ ہے کیا حرام کا بچہ ہے نہیں مائی باپ میری بیوی کا بچہ ہے تیری بیوی کا بچہ ہے تو پھر تو اسے اس پالنے میں کیوں رکھایا تیری بیوی کیسی ماں ہے اس نے تجھے اس بات کی اجازت دے دی میری بیوی مر چکی ہے حضور دس دن ہوئے وہ ایک ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی گھر میں جو تھا اس کے کفن دفن پر لگ گیا میں چھ ماہ سے بیکار ہوں کہیں کوئی کام نہیں ملتا گھر میں پانچ بچے ہیں یہ چھٹا ایک مہینے کی ننی سی جان کل سے بھوک سے بلک رہا تھا تین دن سے گھر کے سب لوگ فاقے سے ہیں مگر کسی نہ کسی طرح اس کے لیے دودھ ہم لاتے رہے کل رات سے اس کے لیے دو گھونٹ دودھ بھی نہیں ملا کیسی دنیا ہے یہ مالک یہاں ننے بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہے تین دن سے میرے سب بچے میرے ساتھ فاقے کر رہے ہیں وہ مر جائیں گے میں جانتا ہوں وہ مر جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا میں نے سوچا یتیم خانے کے لوگ اس کی پرورش کر سکیں گے اس لیے اس ننی سی جان کو وہاں ڈال آیا ہوں تمہیں معلوم ہے وہاں وہ کیسے رہے گا باپ ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی بے باپ کا بیٹا کہلائے گا مگر زندہ تو رہے گا حوالدار جی زندہ تو رہے گا اس ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا آدھی رات پالنا خالی ہے انسان کے دل کی طرح انسان کی بھوک کی طرح میں بہت تھک گیا ہوں اور میں نے جو کچھ آج دیکھا ہے وہ دیکھ کر واپس گھر بھی نہیں جانا چاہتا میں تھک کر اور گر کر اسی پالنے میں سو جانا چاہتا ہوں مگر یہ پالنا بہت چھوٹا ہے اور ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں